وعدہ کیتا سی بھائی بہادر شریعت جو ہے فاسٹ پردھان دوبارہ کرو میرا فتلہ اوی جی شامی شریف مجمع الانغر الدر المنتقى الدرر والغرر وغیرہ وغیرہ فقہ کرام نے لکھا ہے فاسق کی اذان کا ارادہ نہیں ہوگا سمجھ آ رہی ہے یہ جو لکھا ہوا ہے بار شریعت میں اس کے حوالے سے وہ وہ تحقیق کے بعد معلوم ہوتا ہے ہے کہ صحیح نہیں اس کی موٹی دلیل یہ ہے کہ ہمارے فٹرائے اسلام لکھ رہے ہیں کہ فاسق کو امام بنانا تو جائز نہیں ہے لیکن اگر امام بن گیا ہے اور اور جگہ جی۔ متقی پرہیزگار امام بھی نہیں ہے یا یہ جاتا ادھر تو جماعت ہاں یعنی امام نہ ہو دوسری جگہ اگر جماعت دوسری جگہ بھی نہیں ملے گی تو پھر اس کے پیچھے پڑھ لینا افضل ہے فاسق کے پیچھے پڑھ لینا یہ کیسی عجیب بات ہے کہ فاسق کے پیچھے نماز افضل ہو اور اذان واجب بھی ہو اس وجہ سے فتوا اسی بات پر ہے کہ فاسق کی اذان کا اعادہ ضروری نہیں ہے اور تکبیر کا اعادہ تو ہے ہی نہیں یہ بال اتفاق نہیں ہے لہذا اسرار شاہ صاحب کا دیپال پور والے اسرار شاہ صاحب کا ایک جگہ پر جو ہے نا تقبیر فاسق یعنی داڑھی منڈے کی دوبارہ کروانا جو ہے نا سمجھ بات کیا رہی یہ سکھا کے خلاف ہے لہٰذا ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں یہ آپ نے نشین کر لے سمجھ بات کیا رہی اچھا در مختار میں اگر اس کے آدھے کا لکھا ہوا ہے حاصل کیا جان کا لیکن نیچے علامہ شامی اس کا رب کیا فرمایا یہاں پر اس کا ذکر غیر مناسب ہے کیا ہاں، اگر کہتے ہو تو میں بار سنا دیتا ہوں سمجھ نہیں آ رہی یہ ہے جناب جی میرے سامنے آبدر غرر الاحکام کیا کی شرح ہے نا ملا خسر و اللہ کی متن مطلب بھی ان کا اپنا ہے شرح بھی اس کی ان کی اپنی ہے اس کے اندر لکھا ہے وہ وہاد الغیر وہ ہوم الفاصق القاعد کے غیر کی اذان اعادہ کی جائے گی اخیرین سے مراد وہ خود فرما رہے ہیں عمل فاسق والقائد کہ اگر کوئی بندہ بیٹھ کر اذان پڑتا ہے اس کی اذان کو تو نہیں لوٹایا جائے گا اور اگر کا ہے تو اس کی بھی اذان کو نہیں لوٹایا جائے گا اچھا اس کے اندر یہ ہے یہی در مختار والے جو ہیں سمجھ بات کیا رہی یعنی یہی سے یہ نہیں ہے میرا یہ کتاب جو پہلے پیش کی گئی عام مشہور ہیں یہی برے مختار والے ان کی شرح ہے نا اس پر یہ جو کتاب ہے میرے ہاتھ میں ملتقل اب اس کی شرح عبد المنتقا یہ کن کیا ہے برے مختار والوں کی الدین حس کفی رحمہ اللہ کی بولو کن کی جی ہاں جی پہلے میں نے اتنا غور ان مسلوں پر نہیں کیا تھا تقریروں میں لگا رہتا تھا یہ ہے ارے بھائی توجہ ہے اب پہلے تو عبارت پڑھ رہا ہوں میں ملتقل آپ سے مجمع الانور کی مجمع الانور شرح ہے اس کی ملتقل اب سر جو ہے متن متن اور متن یہ ہے وہ کورہ اذان الفاسق شرح میں فرمایا لہاد لے اعتماد ہے اس کے بعد قابل اعتماد بیانات کے اندر لیکن اسی میں فرمایا شرح میں ولا کن لا یوہاد اچھا پھر در مختار والے مصنف جو ہیں ان کی جو شرح عبد در المنتقا فی شرح الملتقا اس کے اندر فرماتے ہیں اذان السبیہ بچے کی اذان یعنی بچہ غیر آ کر اس کی اذان جو ہے وہ دہرائی جائے گی دون الفاظ بولو کتنا ہو گئی تین بھائی اچھا علامہ شامی رحمہ اللہ جو ہے نا ان کی وہ کیا فرماتے ہیں ہاں جی تین سو اسی تین تراسی چوراسی پچاسی یہ آ گیا سمجھ آئے در مختار میں فرمایا کہ کل تو وکافر و کافر قبول فاصق نہیں پھر قبولات کافر اور فاسق جو ہے نا ان کی اذان کا ارادہ کیا جائے ہاں جی کیونکہ دیانات کے اندر اس کی بات قابل قبول نہیں ہے اس کے تحت اللہ شامی رکھتے ہیں رقم اعتراض ہیں ذکر غیر مناسب فاسق کا یہاں ذکر مناسب نہیں لینا صاحب البحر بحر الراق والے نے جعل اور اسلام شرط عقل اور اسلام کو انہوں نے صحت اذان کی شرط قرار دیا عقل اور اسلام کو یعنی صاحب عقل بچہ ہونا چاہیے اور مسلمان کافر کی اذان بالکل صحیح ہوگی لیکن عدالت اور ذکورت اور طہارت کو شرط کمال قرار دیا شرط صحت قرار دیا فاران کرانی صحیح کیا ہاں لیکن اتنا ہے کہ مرد جو وغیرہ ان کی جو ہے کہا مندوب ہے اس کا تم اللہ پھر آگے فرمایا کہ مناسب یہ ہے کہ اذان فاسق صحیح نہ ہو بن نسبت قبول خبر ہی اس کی خبر کے قبولیت کے اعتبار اور اعتماد کے اعتبار سے لا ہو قوله في الامور تو فلم يوجد الاعلام تو اعلامیہ پایا جائے گا آگے پھر فرماتے ہیں وہ حاصل ہو انه يسوح اذان الفاسق فاسق کی اذان درست ہے وہ حاصل ہے اعلام یعنی اعتماد على قبول قوله في دخول الوقت بخلاف کافر وغیرہ کی فلا يسوح اصلا تو یہاں پر کافر اور غیر عاقل جو ہے نا اس کی تو بالکل ہی صحیح نہیں ہوگی ان کی تو صحیح ہو جاتی ہے بالکل صحیح نہیں ہوگی تو سارے کا کافر فاسق کے درمیان یہ برابری کرنا جو ہے یہ غیر مناسب ہے کیا ہے اذان جو ہے ایک ہے نفس اذان ایک ہے اس کا وقت جو وقت پر رہی تو وقت پر دلالت جو ہے نا وہ ہے تو یعنی خبر ہے کہ جب وہ اذان دے رہا ہے گویا یہ کہہ رہا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے رہا اذان اذان تو وہ انسان کرے گا اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا اچھا اچھا لیکن اب مجھے یہ علامہ شامل ہے اللہ کا جو قول ہے نا جو کلام ہے اس سے یہ معلوم ظاہر ہوتا ہے انہوں نے کافر کے ساتھ فاسق کی برابری جو ہے نا اس پر اعتراض کیا ہے لیکن اعادہ جو ہے نا یہ آدھا بھائی ہوگا کہ نہیں ہوگا ہاں جی اس میں انہوں نے ان کی موافقت کر دی ہے مجھے لگ دیا ہے یعنی انہوں نے کافر خلد و کافر و فاسق زیادہ میں مصنف میں سے آتے مجرور و و سبھی لایا کلد وافر و فاسق ہاں یعنی وہ مصنف جو ہے اپنا سارے جو ہے نا وہ مجنو ماتو سبھی لاقل جو ہے نا ان کی اذان وہ کہتے ہیں مصنف یقین کر رہے ہیں کہ صحیح نہیں ہے بالکل اور پھر شادر مختار والے جو فرماتے ہیں کہ کافر اور فاسق کبھی نہیں جانے یعنی ساتھ سامنے کر دیا کہ صحیح نہیں ہے تو حالانکہ وہ فرماتے ہیں یہ غلط بات فاسق کی صحیح ہے ہاں جی اور مرآب اور جنوب کی صحیح ہے ہاں جی لیکن کافر کی بالکل صحیح نہیں ہے وہ بات نہیں ہوگی تو احاطہ ہوگا کہ نہیں ہوگا ہاں جی تو اس کا جو ہے نا یہاں پر جو ہے وہ کوئی اس سے تعارض نہیں کیا گیا سمجھ بات کیا رہی اچھا اس سے پہلے

اگر کوئی مسائل اور یہاں پر جو ہے نا جاہل پتی سے مراد ہے مسائل نماز سے جاہل سمجھ آ رہی خیر یہ آگے بات چل رہی ہے ابھی پھر فرماتے ہیں یسو اذان و غیر العقل کل مجنو عما یسو اذان الخاص کل مرد وجوہ عید محافظ بتا اذان کے لیے مجنو ماتو سکران کی عزد اللہ اذانو شکران

اچھا لانما ازر الان اخن لاید القصوت الطيور فحصل المنافات بينما جزم المسن تمام البار وكلام قدمنا من شر من من عدم السياحه اذان غير لاك كل مجنون والمعذور صدر بينما في العدم السياحه اذان كل سياسه بالله والذي جزر بالتوفيق هو المقصود بسم الله الرحمن في شر على اعلام بدخول اوقات الصلاه ثم شار من شعائر الاسلام في كل بلد ناعم من هذا الواسع على ما مر فما ان حيث الاعلام بدخول الوقت وقبول قوله لا بد من الاسلام

ہاں، آواز امام دے پیچھے نہیں جا رہی لگی پیچھو تقدیر جو تقدیر نہیں آخر تو فاسق کی تقدیر جو ہے اس پر بھی اعتماد نہیں ہے لا يجوز الاعتماد على المبلغ الفاسق خلف الامام یہاں ایک اور بھی وضاحت سامنے آئی ہے کہ یہ جو کا مسئلہ ہے نا فاسق کی اذان کے کا جو اختلاف پایا جا رہا ہے بعض کہتے نہیں ہے بعض کہتے ہے یہ معذر راتب کے متعلق ہے راتب کے راتب انہوں نے مقرر ہے اذان واسطے امام راتب انہوں کہنے ہیں جڑے امام اتاست مقرر ہو یہ فرما دینے کہ اگر جماعت ایک ایسی جنہی چند لوگ آئے نے انہوں نے وقت دے دائل میں کہ ایس وقت ہے ہوں نماز وقت ہو گیا تے اذان دیتی ہے فاسق نے یا عقل والے بچے نے تو کوئی کراہت نہیں ہے نہ ہی اعادہ ہے جو پانچ وقت اذان ہے نا اس کی بات ہو رہی میرا مطلب یہ نکلا کہ ہوں واقعی دن سامنے پتہ ہے نماز کا وقت ہو گیا کوئی فاسق بندہ اذان پڑھ دیتی سو ان آخنا دوبارہ پڑھ غلط دوبارہ پڑے گا بارش ریت بلاس شرط عدالت ہے ہی نہیں نا اچھا کتن ممتاز بہ بھائی بہ جفل فارغ ہو گئے پر بہ جائے کنو تیبی نو کہ بندے نو بیل دبلی پہلی پر پہلی پہلی او پرا کریو جگہ فرمایا نا عالم نام پاش جا بنا لو

اعلی حضرت تے فاسق دی اذان دے آگر جا رہے ہیں کیا بیان کرتا ہے

بھائی وقت تو پہلے نہ پڑھ دے اس سے تو احتمال اور زیادہ ہے کہ سردی کی وجہ نال وضو نہ کرے نہ مراد جی میں رہی من تو واقعی بھی ہے اساں اج تک مؤذن ہو جہ نہیں ویکھے جنہاں نے اذان وقت تو پہلے اذان پڑھ دیتی ہوئے جڑے مؤذن رات تک ہوندے نے مقررہ کبھی ویکھے جو جی ہے وقت تو پہلے اذان جان بوجھ کے پڑھی کراؤں لیکن امامت جان بوجھ دے بغیر وضو کراونے اس نے نہیں کیا سارے کٹھے پڑتا رہ گیا اجن تک امامت بغیر کچھ گزر گے رسائی میں گیا پہ پانی ٹھکر دی سہی پانی میں انگلی گلاب رسائی تھی گلان آئی اللہ رکھا کئی ہے جو وطن جو کٹھے صاحب دیکھ رہے ہیں

حضرت صاحبہ نماز پڑے کرے تو کیا پتا جہاں نماز چپ کر دے چلو یہ مسئلہ مسلا کسی اور وقت کے لیے چھوڑ دیں گے نیچ دسل ایمام ہے

بحر العلوم لکھنوی رسائل الارکان یہ کتاب ہے اچانک اس کو دیکھنے کا خیال پیدا ہوا تو بڑی وضاحت سے انہوں نے مسئلہ بیان فرمایا ہے جو کسی بھی کتاب میں اس طرح بیان دیکھنے میں نہیں ہے کتاب ہر وز بنانے کے قابل ہے میں تو آج اس پر غور کیا ہے بارلوم ہے جن کو اعلیٰ حضرت بھی بارلوم کہتے ہیں انہوں نے صفحہ ننانوے پہ کافی بات فرمائی ہے آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو فکہ نے لکھا ہے کہ بدھاٹی جو ہے نا اس کے پیچھے اس کو امام بنانا تو گناہ ہے لیکن اگر امام بنا لیا اپنا امام بن گیا ہے تو کہیں اور نماز جو ہے نا وہ سنی کے پیچھے پڑھنے کا پڑھنے کا کوئی موقع نہیں ملتا تو پھر اس کے پیچھے پڑھ لینا جو ہے افضل ہے اکیلے پڑھنے سے سمجھ نہیں آ رہی ایک تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ بجاتی ہے جو فرما کرے ٹھیک ہے بدعت اس کی مقدسہ نہ ہو کیا لیکن ساتھ یہ بھی آگے انہوں نے ایک اور وضاحت کی ہے کہ وہ بداتی بندہ جو نماز پڑھا رہا ہے نا تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے والا ثواب اس وقت پائے گا کہ جب وہ بدعتی شخص جو ہے نا وہ اس حد تک بدعتی نہ ہو کہ وہ امام بنے سننی کا تو نیت نہ کرے کہ یہ کون سا پیچھے مسلمان کھڑا ہوا ہے یا نماز میں لانت کرے لانت بھی نہ کرے نماز میں پچھلے مقتدی سنی پر سمجھ بات کیا رہی یا سنیوں کے مقتداؤں اماموں پیشواؤں پر لانت نہ کرے سمجھ نہیں آ رہی اور یا بغیر تہارت کے اس کو نماز نہ پڑھائے یا اس کے وضو غسل میں شبہ ہو ایسے جو بداتی لوگ ہیں جن کے یہ صفات ہوں تو نماز بالکل ان کے پیچھے جائز نہیں ہوتی پھر آگے فرماتے ہیں کہ ابو امام ابو حنیف اور امام شافی رحمہ اللہ سے جو شیعوں کے پیچھے نماز کے فاصل ہونے کا مسئلہ ہے ان سے مراد وہ شیعہ ہیں کہ جن کی عادت اور مذہب سب شیخین نہ ہو صحابہ کو سب تبرہ نہ ہو اور ان کی دعاؤں کے اندر جو نماز کے اندر دعائیں ہوتی ہیں وہ صحابہ کرام کو گالی دینا نہ ہو اور نہ ہی نماز کے اندر وہ جائز سمجھتے گالیوں کا اس باتوں کو اگر وہ ایسا شیعہ ہے کہ خنزیر ان کی نواقی شیعوں کی نماز کے اندر جو ہے نا صحابہ کرام کو تبرہ جو ان کی دعا شمار ہوتی ہے بلکہ اور سنیں یہ جو ہے نا ایمان بگاڑا داتا دربار کے ساتھ گامے والا تو گامے والا جو ہے نا گامے مراسی والا اس کے اندر جو جماعت نماز ہوتی ہے نا تو مجھے ایک سنی شخص ادھر گیا تھا اس نے بتایا کہ یہ نماز مغرب کے بعد چکر لگاتے ہیں طواف کرتے ہیں اور جناب سیدہ صدیقہ پاک اور حضور کے ازواج مطالعات کو گالیاں دیتے ہیں تبرہ کرتے ہیں نماز کے اندر بھی ان کا یہی کام ہوتا ہے جو ایسا کرے گا اس کے پیچھے نماز بالکل صحیح صحیح ہوتی ہوتی نہیں ہے آپ فرماتے ہیں ہاں وہ شیعہ جو مولا علی کو فضیلت دیتے ہیں شیخین پر لیکن شیخین پر تان نہیں کرتے ان کو برا نہیں کہتے جیسے زیدیا شیعہ زیدی زیدی زیدی شیعہ ان کے پیچھے نماز زید ہے لیکن کراہت شدید پھر کرگی اچھا پھر آگے فرماتے ہیں کہ جو یہ کہنا کہ منکر شفاعت جو ہے ایسے ہیں وہ منکر شفاعت منکر رویت کے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا صرف علم ہی ہے بس اچھا عذاب قبر کا منکر کرامن کا تبین یہ اس کے پیچھے نماز بالکل صحیح نہیں ہوتی اور یہ جناب جی کافر ہوتا ہے مرتد ہوتا ہے کسی طرح موضوع پر مسا جو ہے اس کا انکار کرنے والا مرتد ہے مشبہ وغیرہ آپ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں فق و وم من تشوی شاطل یہ متاثرین کو کہا کی پریشان کن باتیں ہیں مخالفت لما علیہ القدماء جن یعنی پر قدماء ہمارے ائمہ مجتہدین تھے یہ اس کے مخالف ہیں فلاح یفتا فاطل یہ قابل توجہ باتیں نہیں ہے کہ ان پر فتوا دینا تو بڑی دور کی بات ہے لہذا یہ وہی تشویش کن بات ہے جو یہاں پر لکھی ہوئی عالمگیری کے حوالے سے جو متاثرین کی تشویش کن باتیں ہیں ہاں جی اصول کلیا وہی ہے اس سے نہیں ہٹایا جا سکتا اسی وجہ سے بزرگ فرماتے ہیں پہلے اصول اس طرح سمجھو جب ہمارے فوکا متقدمین اپنا متقدمین اور ہمارے سب یہ عقائد والے صاحب لکھ رہے ہیں فکا خود لکھ رہے ہیں کہ جناب مطلب جس کی بدعت مکفرہ نہیں ہے سمنی بات کیا ہے اس کے پیچھے نماز جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی لیکن پڑھنا مکرو ہے تو بات یہ ہے کہ ان کو کافر قرار دینا پھر کس سے بن رہا ہے معلوم ہوا یہ تشویشات میں سے اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے اب وہ مسئلہ حل ہو گیا جو کہتے ہیں کہ بھائی یار یہ بہت بڑا مشکل مسئلہ ہے تفریح کیسے کریں جیسے علامہ صاحب تفتانی یہاں پر پریشان تھے اور فلاں فلاں پریشان تھے ہاں جی؟ تو یہ بات ہے کہ جناب لیکن یہاں پر ایک بات رہ جاتی ہے وہ یہ کہ کیا امام ابو حنیف اور امام شافی رحمہ اللہ سے یہ نقل درست ہے اگر نقل درست ہے تو پھر تشویشات متاثرین کہنا غلط ہے اور اگر نقل درست نہیں ہے تو پھر تشویشات متاثرین کہنا درست ہے غم میں نہیں آ رہی بہرحال جس طرح یہ مسئلہ لکھا میرا اس کا کے ساتھ یہ منقر شفات منتر رویت وغیرہ کو کافر قرار دینا یہ ہمارا مذہب ہے ہی نہیں سمجھ نہیں آ رہی یہ کلام یہاں پر ہی میں نے دیکھا ہے دار العلوم رحم اللہ بند کرو